غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے کبھی ان کی غو زیارت کبھی ان کی غو یہی لو لگی ہوئی گئے ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی ہے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی ہے تیری یاد ذکر زندگی گئے مجھ درد سے نوازا مجھ درد سے نوازا تیری بندہ پروری گئے مجھ درد سے نوازا تیری بندہ پروری ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے میرا کام جستجو ہے میرا کام جستجو ہے تیرا کام رہبری ہے میرا کام جستجو ہے تیرا کام رہبری ہے کبھی ان کی ہو زیارت کبھی ان کی گو زیارت یہی لو لگی ہوئی غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے نہ گو گئے کوئی تجھ سا نہ جگہ میں کوئی ہوگا نہ ہوا گے گئے کوئی تجھ سا نہ جگہ میں کوئی ہوگا نہ ہوا گے گئے کوئی تجھ سا نہ جگہ میں کوئی ہوگا تو حبیب کبریا ہے تو حبیب کبریا ہے تجھ زیب سروری ہے تو حبیب کبریا ہے تجھے زیب سروری گئے کبھی ان کی گو زیارت کبھی ان کی گو زیارت یہی لو لگی ہوئی گئے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے مجھے اے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی مجھے اے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی مجھے اے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میری آنکھ میں نمی ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میری آنکھ میں نمی ہے کبھی ان کی گو زیارت کبھی ان کی گو زیارت یہی لو لگی گوئی گئے ہم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے کبھی ان کی گو زیارت کبھی ان کی زیارت یہی لو لگی ہوئی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے